زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو عبد الرحمن بن اوف کی بیوی تھیں کو سات سال سے استحاضہ کا خون آ رہا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ حیض کا خون نہیں ہے یہ تو کسی رق کا مسئلہ ہے جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ خاتون ہر نماز کے لیے غسل کر کے اس کو ادا کرتی تھیں اور اپنی بہن سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ٹب میں بیٹھتی تھیں یہاں تک کہ خون کی سرخی پانی پر چڑھ آتی تھی حدیث نمبر نو سو بہتر مسند احمد